ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا نے موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے تو آپ ہی بنی اسرائیل سے اے نبی پوچھ لیجئے کہ جب موسا فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسا میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسا علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں یعنی موسا اور ہارون علیہ السلام کو زمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پانی میں غرق کر دیا بعد از ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام کے نو معجزات موسا علیہ السلام کو نو ایسے معجزے ملے جو آپ کی نبوت کی صداقت اور نبوت پر کھلی دلیل تھی لکڑی ہاتھ قحط سالی دریا طوفان ٹڈیاں جوئیں میڈک اور خون یہ تھی تفصیل وار آیتیں محمد بن کاب القرضی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ معجزے ہیں ہاتھ کا چمکیلا بن جانا لکڑی کا صاف ہو جانا اور پانچ وہ جن کا بیان سور آراف میں ہے اور مالوں کا مٹ جانا اور پتھر ابن عباس صدی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ معجزے آپ کا ہاتھ آپ کی لکڑی قحط سالیاں پھلوں کی کمی طوفان ٹڈیاں جوئیں میڈک اور خون ہیں یہ قول زیادہ ظاہر بہت صاف بہتر اور قوی ہے حسن بصیر رحمہ اللہ نے ان میں سے قحط سالی اور پھلوں کی کمی کو ایک گن کر نوا معجزہ آپ کی لکڑی کا جادوگروں کے سانپوں کو کھا جانا بیان کیا ہے لیکن ان تمام موجزوں کے باوجود فرعونیوں نے تکبر کیا اور اپنی گنہ گاری پر اڑے رہے باوجود یہ کہ دل یقین لا چکا تھا مگر ظلم و زیادتی کر کے کفر و انکار پر جم گئے اگلی آیتوں سے ان آیتوں کا ربط یہ ہے کہ جیسے آپ کی قوم آپ سے موجزے طلب کرتی ہے ایسے ہی فرعونیوں نے بھی موسا علیہ السلام سے موجزے طلب کیے جو ظاہر ہوئے لیکن انہیں ایمان نصیب نہ ہوا آخر ہلاک کر دیے گئے اسی طرح اگر آپ کی قوم اے نبی موجزوں کے آ جانے کے بعد کافر ہی رہی تو پھر مہلت نہ ملے گی اور معن تباہ و برباد کر دی جائے گی خود فرعون نے معجزے دیکھنے کے بعد موسا علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لیا بس یہاں جو نو نشانیوں کا بیان ہے یہ وہی ہیں اور انہی کا بیان ون القیاساک سے قومن فاسقین تک میں ہے یعنی سور قصص کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس ان آیتوں میں لکڑی کا اور ہاتھ کا ذکر موجود ہے اور باقی آیتوں کا بیان سورہ آراف میں ہے ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے تھے مثلا آپ کی لکڑی کے لگنے سے ایک پتھر سے بارہ چشموں کا ظاہر ہو جانا یا بادل کا سایہ کرنا منا و سلوا کا اترنا وغیرہ وغیرہ یہ سب نعمتیں بنی اسرائیل کو مصر کے شہر چھوڑنے کے بعد ملی بس ان معجزوں کو یہاں اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ وہ فرعونیوں نے نہیں دیکھے تھے یہاں صرف ان نو معجزوں کا ذکر ہے جو فرعونیوں نے دیکھے تھے اور انہیں جھٹلایا تھا مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چل تو ذرا اس نبی محمد سے ان کے قرآن کی اس آیت کے بارے میں پوچھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نو آیات کیا ملی تھی دوسرے ساتھی نے کہا نبی نہ کہہ سن لے گا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی اب دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جادو نہ کرو سود نہ کھاؤ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں نہ لے جاؤ کہ اسے قتل کرا دو اور پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو یا فرمایا جہاد سے نہ بھاگو اور اے یہودیوں تم پر خاصتاً یہ حکم بھی تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو اب تو وہ بے ساختہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ نے فرمایا پھر تم میری تابے داری کیوں نہیں کرتے کہنے لگے داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں نبی ضرور ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ آپ کی تابے داری کے بعد یہود ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے ترمیدی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے امام ترمیدی اسے حسن صحیح بتلاتے لاتے ہیں لیکن ہے ذرا مشکل کام اس لیے کہ اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کے حافظے میں قدر قصور ہے اور ان پر جرح بھی ہے ممکن ہے نو کلیمات کا شبہ نو آیات سے انہیں ہو گیا ہو اس لیے کہ یہ تورات کے احکام ہیں فرعون پر حجت قائم کرنے والی یہ چیزیں نہیں واللہ عالم اسی لیے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سب معجزے سچے ہیں اور ان میں سے ایک ایک میری سچائی کی جیتی جاگتی دلیل ہے میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی لانت تجھ پر اترنی چاہتی ہے تو مغلوب ہوگا اور تباہی کو پہنچے گا مصبور کے معنی ہلاک ہونے کے شعر میں بھی ہیں اذا جار الشیطان فی سنن الغی ومن مال میلوہ مصبورا یعنی شیطان کے دوست ہلاک شدہ ہیں عالمتا کی دوسری قراءت عالم تو تاکہ زبر کے بدلے تاکہ پیش سے بھی ہے لیکن جمہور کی تا تاکہ زیر سے ہی ہے اور اسی معنی کو وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے سور نمل کی آیت نمبر چودہ میں بیان فرمایا وجہ دوبی ہے وسطی قنت ہے انفسکم یعنی جب ان کے پاس ہماری ظاہر اور بصیرت افروز نشانیاں پہنچ چکی تو وہ بولے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ کہہ کر منکر بن بیٹھے حالانکہ ان کے دلوں میں یقین آ چکا تھا لیکن صرف ظلم و زیادتی کی راہ سے نہ مانا الغرض یہ صاف بات ہے کہ جن نو نشانیوں کا ذکر ہوا ہے یہ عصا ہاتھ قحط سالی پھلوں کی کم پیداواری ٹڈیاں جوئیں مینڈک اور خون تھیں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل و برحان تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو آپ کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل تھے ان نو نشانیوں سے مراد وہ احکام نہیں جو اوپر کی حدیث سنن ترمیدی کے حوالے میں بیان ہوئے کیونکہ وہ فرعون اور فرعونیوں پر حجت نہ تھے بلکہ ان پر حجت ہونے اور ان کے احکام کے بیان ہونے کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں یہ وہم صرف عبداللہ ابنی سلمہ راوی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو پیدا ہوا ہے اس کی بعض باتیں واقعی قابل انکار ہیں واللہ عالم بہت ممکن ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے دس کلمات کا سوال کیا ہو اور راوی کو نو آیتوں کا وہم رہ گیا ہو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں یعنی موسا اور ہارون علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے بس ہم نے خود اسے مچھلیوں کا لقمہ بنایا اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اب زمین تمہاری ہے رہو سہو کھاؤ پیو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبردست بشارت ہے کہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا حالانکہ سورہ مکیہ ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے واقع میں ہوا بھی اسی طرح کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ شریف سے نکال دینا چاہا جیسے قرآن میں سورہ شعراء کی آیت نمبر انسٹھ میں اللہ نے فرمایا وہ انکہ دو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور مکہ کا مالک بنا دیا اور فاتحانہ حیثیت سے آپ مکے میں آئے اور یہاں اپنا قبضہ کیا اور پھر اپنے حلم و کرم سے کام لے کر مکے کے مجرموں کو اور اپنے جانی دشمنوں کو عام طور پر عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل جیسی ضعیف قوم کو زمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تھا اور فرعون جیسے سخت اور متکبر بادشاہ کے مال زمین پھل کھیتی اور خزانوں کا مالک کر دیا جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر انسٹھ میں اللہ نے فرمایا وہ عورتن ہے بنی اسرائیل یہاں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم یہاں رہو سہو قیامت کے وعدے کے دن تم اور تمہارے دشمن سب ہمارے سامنے اکٹھے لائے جاؤ گے ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے